بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي چھبیس جون دو ہزار سترہ چودہ اڑتیس شخبال جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج عید الفطر کا دن ہے میں اپنے آج کے ایک تجربے سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں آج صبح اپنے روٹین کے مطابق میں آفس کے باہر بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا تو صبح سویرے کا اکسا نکل رہا تھا طرح طرح بھرے بڑے پیڑ تھے رہی تھیں کھلا آسمان سامنے تھا ہوا چل رہی تھی یعنی پورا نیچر میرے سامنے تھا نیچر کو دیکھ کر عجیب قسم کا انسپریشن ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی گلوری کو عجیب طریقے سے آپ محسوس کرتے ہیں بہت ہی ہائی لیول پر تو میں ان سب خیالات میں ڈوبا ہوا تھا پھر اسی بیچ میں اچانک مجھے ایک بات یاد آئی آپ جانتے ہیں کہ دلی میں پہلے مغل رول کرتے تھے دلی میں اور انڈیا کے بڑے ایریا میں پھر یہاں پر برٹشرس آئے اور مغل رول ختم ہو گیا تو اس پر بہت سے مسلمانوں نے مرثیہ لکھا ایک شاعر نے ایک نز لکھی تھی تو اس وقت شاعر کا ایک مصرا یاد آیا یعنی اس نے دلی کی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا دلی کی بربادی اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے یعنی دلی کی جو بربادی ہوئی ہے اس کہنے کے لیے میرے ڈکشنری میں ورڈس نہیں الفاظ نہیں پھر میں سنا تو سوچا تو یہی بات مسلمان بار بار اسی قسم کی کہتے رہے مثلا جب اندروش کی حکومت ختم ہوئی اس وقت کے بارے میں اقبال نے لکھا ہے آسمان نے دولت کرنا تھا جب برباد کی ابن بدرو کے دل ناشاد نے فریاد کی تو جب بھی کوئی جیسے ترکوں کی خلافت ختم ہوئی اس پر بہت کچھ لکھا گیا اچھی دیکھیے تیرہویں صدی میں جب تاتاری مسلم دنیا میں داخل ہوئے انہوں نے حلق تک بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اب بائیس حد تک ختم ہو گئی تو اس وقت مشہور مورجن بیگم تھی ابن اسیر زندہ تھا ابن اسیر ابن کثیر نہیں ابن اسیر علیف سے وہ زندہ تھا تو اس نے اپنی کتاب میں الکامل کی تاریخ میں کی تذکر کیا ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ اتنی بڑی تباہی کبھی کسی قوم کو پیش نہیں آئی اس کے جو الفاظ ہیں وہ آپ سنیے ولاقت بلیل اسلام المدة بمصائب لم ہل بها احد من الامم یعنی دانتا کی سلطنت جب مسلم سلطنت ختم ہوئی تو اتنی بڑی مصیبت پیش آئی مسلمانوں کو جو کبھی کسی قوم کو پیش نہیں آئی تاتاریوں نے جب ختم کیا تاتاریوں نے جب ختم کیا تاتاریوں نے ختم کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا اچانک ایک جیسے ڈبم گر پڑا ڈبم ایک دھماکہ میں سوچنے لگا کہ ساری تاریخ نے مسلمان اپنی کسی سلطنت کا رہے ہیں یعنی من منفی نیوز نگیٹو نیوز پر وہ فریاد کرتے رہے کہ یہاں جو پازیٹو نیوز ہیں مائنڈ باگلنگ نیوز وہ ان کو نہیں ملی اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے تو میں نے سوچا کہ یہ جو اندرست میں نے کھویا عباسی سلطنت میں کھویا مور بھی کھویا اس طرح کے جو کھونے کے واقعات ہیں لاس کے واقعات ہیں اس سے بہت ہی زیادہ بلڈن ڈیلے سے بھی زیادہ بڑے واقعات ہوا جو ہر وقت مل رہے ہیں آپ کو جب سورج سوپ پہ نکلتا ہے تو تمام سلطنتوں کو بربادی سے بڑی چیز دیتا ہے آپ کو سورج کی روشنی کا کوئی بدل نہیں ہوائیں چلتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ درختوں میں ایک امل چلتا ہے جس میں آکسیجن تیار ہوتا ہے ہوائیں آکسیجن کو پھیلاتی ہیں تو یہ کون سی یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سب بالکل کچھ ہے کچھ بھی نہیں جب زمین سے پھوٹ نکلتا ہے آپ کے لیے غذا کتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے جب ہائیڈروجن آکسیجن مل کر کام پانی بنتا ہے اور آسمان سے برستا ہے کتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو چاروں طرف اللہ کی تخلیق کے عظیم واقعات بکھرے ہوئے ہیں یعنی نیوز آئٹم اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کر سکتی اور ہمارے جو لکھنے اور بولنے والے لوگ ہیں وہ حکومتوں کے جانے پر برسے لکھ رہے ہیں آج بھی اسی میں جیتے ہیں آج بھی اسی میں جیتے ہیں اور اسی کو واپس لینے کی لڑائیاں کر رہے ہیں یعنی جو چھوٹا سا لاس ہوا اس کو ریگین کرنے کے لیے لڑائیاں اور جو اس سے پیشوار گنا زیادہ بڑی چیزیں ملی ہوئی ہیں اللہ کی نعمتیں اس کا شکر نہیں اسی لیے قرآن میں سب سے پہلے آیا تھا الحمد للہ رب العالمین یعنی اگر آپ یہ جان لیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں تو آپ سب کچھ بھول جائیں گے سارے لاسٹ اور صرف ہم کرتے رہیں گے نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں گے ہی کرتے رہیں گے تو پھر میں سوچا کہ عید کا دن ہے عید کا دن یہ سمبولک سینس میں اسی کو ریمائنڈ کرتا ہے عید کے دن آپ خوشی بناتے ہیں کپڑا کھانا وغیرہ شکل میں یہ ریمائنڈ یہ ریمائنڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کی نعمتوں کو دریافت کرو جو ملا ہوا ہے اس کو دریافت کرو تو وہ کھوئے ہوئے اس سے بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے تو سچی عید اس کی ہے جو عید کے دن یہ دریافت ہے جو مٹیریل راس ہم کو ہوا یا ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں اللہ کے جو نعمتیں ہیں صبح شام برس رہی ہیں رات دن مل رہی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ زیادہ ہے تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ عید کا دن سچ پوچھے تو شکر کا دن ہے شکر کا دن ہے حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن کے بارے میں کہ وہ ل جائزہ ہے یا یوم جائزہ ہے یعنی انعام کی تقسیم کا دن عید کے دن فرشتے انعامات بانٹتے ہیں ریوارڈ بانٹتے ہیں تو وہ کس بارے میں صرف اس بارے میں نہیں کہ ایک ایک خاص رات آ گئی تو انعام بٹ لگا ایک خاص رات آ گئی تو یا دن آ گیا یا رات دن کے معنی میں یعنی چوبیس گھنٹے کے اسپین کے بارے میں ہے تو وہ چوبیس گھنٹے آ گیا ہے تو اس میں اپنے آپ یہ سب ہو گیا نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ عید کے دن ڈسکور کریں اس بات کو یہ پولیٹیکل لاس تو رہتے ہیں پولیٹیکل لاس تو کچھ بھی نہیں فزیکل لاس مٹیریل لاس قومی لاس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کا احتیاط ہیں جو اس کی طرف جو احتیاط برس رہے ہیں صبح شام جو لائف سب سسٹم اس دنیا میں قائم ہے ہمارے لیے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ تو عید کا دن خوشیوں کا دن اس معنی میں ہے کہ وہ شکر کا دن ہے اس بات کو دریافت کرنے کا دن ہے کہ لاش تو کچھ بھی نہیں ہے گین جو ہمیں ہو رہا ہے وہ ہے بہت ہی زیادہ بڑی چیز ایک کے دن آپ جب سوئیاں کھائیں یا اور کوشش کھائیں تو آپ یاد کریں اگر کہ کیسے یہ فوڈ آئٹم بنا یہ فوڈ آئٹم کیسے بنا تو سائنسی ریسرچ بتاتی ہے کہ بہت پہلے ہماری یہ زمین ایک آگ کا ٹکڑا تھی جس لائک اسٹار پھر یہ ٹھنڈی ہوئی ایک بہت لمبے پروسیس سے گزر کے وہ ٹھنڈی ہوئی وہ پلانٹ بنی پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بہت دنوں تک بارش برسائی آکسیجن اور کاربن مل کر پانی بنا وہ برستے رہے برستے رہے برستے رہے یہاں تک کہ زمین پر نباتات ہوگی پھر اینیمل پیدا ہوئے آخر میں انسان پیدا ہوا یہ جو فوڈ ہم لیتے ہیں فوڈ عید کے دن یا کسی اور دن کھانا یا دودھ یا کوئی بھی فوڈ آئٹم تو وہ بلین بلین ایئرس کے پروسیس کے بعد یہ پیدا ہوا یہ ہمارے لیے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ہر رات بھول جانا چاہیے تو اگر یہ ہو اگر یہ اس دن ہمیں یہ دریافت ہو تو کیا ہوگا جن قوموں سے ہم نفرت کرتے ہیں ان قوموں سے ہم محبت کریں انہوں نے انہوں نے تو جس وقت کی باتیں بتائی ہیں ان سے محبت کریں کبھی بھی ان کے خلاف کوئی لڑائی نہ کریں کبھی بھی ان کے خلاف کوئی وائرس نہ کریں ساری دنیا کے لیے ہمارے دل میں محبت ہی محبت ہو دعائیں ایسے دعائیں تو پھر کیا ہوگا ساری دنیا سے وائلنس ختم ساری دنیا سے لڑائی ختم ساری دنیا سے ہیٹ ختم تو کتنی بڑی بات ہے یہ اس بارے میں دیکھیے تو عید کا دن ایک انقلابی دن ہے ریوشری دن انقلابی دن ہے یعنی عید کا دن اگر آپ اس اس کو سینس میں لیں کہ یاد دلاتا ہے آپ کو کہ جو کھو جو کھویا گیا اس کا ہم کسی کرتے ہو اس سے بلین بلین بلین بلین زیادہ تھی تو ابھی ملی ہوئی آپ کو تو آپ کیا ہوگا آپ ہنڈریڈ ہنڈریڈ پرسینٹ پازیٹو بن جائیں گے لوگوں کے ہمدرد بن جائیں گے آپ کے دل میں شکر شکر ہوگا آپ کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی آپ ایک نیا انسان ہمج کرے گا آپ کے اندر تو ان سب کو لے کر آپ دیکھیے تو یہ عید کا دن کتنا بڑا دن ہے یہ ہے وہ سبق جو ہمیں ساری امت مسلموں کو دینا ہے اور دوسرے انسانوں کو بتانا ہے کہ عید کیا چیز ہے عید کیا چیز ہے تو غور کیجیے کہ اگر یہ دریافت ہو جائے اس قسم کی باتیں جو مسلمان کہتے رہے ہیں اس فضل کے اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے اس تباہی کو بتانے کے لیے کہاں سے جگر آئے اس کے برس وہ بڑا ہو جائے گا کچھ اور آپ کے مائنڈ میں شکر کے آئٹم اتنے زیادہ آ جائیں گے اتنے زیادہ آ جائیں گے پازیٹو آئٹم اتنا زیادہ آ جائیں گے کیا آپ محسوس کریں گے کہ ڈکشنری شریف کے تمام جتنے الفاظ شریف میں وہ سب تو کافی ہیں میں ایکسپریس نہیں کر سکتا آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو شوگر کی آئٹم ہے اتنے زیادہ ہے کہ میں اس کو انسانی زبان میں ایکسپریس نہیں کر سکتا سارے ڈکشنری کے الفاظ آپ کو کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ غور کیجیے کہ اگر اس طرح سے آپ عید کا دن پائیں عید کے دن آپ کے لیے اس معنی میں ایک نئی شخصیت ہمج کرنے کا دن بن جائے عید کا دن ایک ایسا دن ہے جبکہ آپ کے اندر ایک نئی شخصیت ہمج کرنا چاہیے جو پازیٹیوٹی سے بھری ہوئی ہو شکر سے بھری ہوئی ہو محبت سے بھری ہوئی ہو پیسفل آئیڈیا سے بھری ہوئی ہو تو غور کیجیے کہ اگر عید کا دن آپ کو ایسا انسان بنا دے تو آپ دنیا کے لیے رحمت بن جائے گا رحمت آج لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان ان کے لیے خطرہ ہے کبھی بھی بم مار سکتے ہیں کبھی بھی جلد چھوڑ سکتے ہیں مسلمانوں سے انہیں خطرہ لگا رہتا ہے کہ کب یہ بم مار دیں لیکن اگر یہ یہ جو بجاج کیا عید کا دن آپ کے اندر ایسی شخصیت بنا دے ایسی پرسنالٹی بنا دے آپ کو ایسا مسلم بنا دے ایک عجیب ڈفرنٹ واقعہ پیش آئے گا اپنے لیے آپ فیملی کے لیے آپ کے پڑوس کے لیے آپ سوسائٹی کے لیے اور شاید دنیا کے لیے ہر طرح برمد کا دریا بہے گا ہر طرح شکر کا دریا بہے گا ہر طرف پازیٹیوٹی کا تو بجائے اس کے کہ یہ جو شاعر نے کہا کہ اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے تو آپ کہیں گے خدایا پیج میں ہوتے اتنی زیادہ ہے کہ میرے پاس ورڈس نہیں ہیں الفاظ نہیں کہ میں اس کو ایکسپریس کروں پوری شخصیت الحمد للہ رب یہ جو آئے تھے قرآن کی الحمد للہ رب العالمین اس کی اسپرٹ میں نہا اٹھائی آپ کے لیے الحمد للہ رب العالمین ایک سمندر بن جائے گا پوشن جو آپ کو پازیٹیوٹی کا غسل دے گا پازیٹیوٹی کا سمندر میرے پاس ایک کتاب کا مشورہ ہے تو رمضان کے آخر میں انہوں نے احتکاب رکھا تھا دس دن احتکاب کیا تھا احتکاب شروع کرتے پاس ان کا پیپر ٹیلیفون آیا تھا ابھی اسی مہینے ان کا کہ میں آج احتکاب کر رہا ہوں تو مجھے بتائی کہ احتراب کی شرطیں کیا ہیں تو نے ان سے کہا کہ اعتراف احتکاب ہوتا ہے صرف ایک مقصد کے لیے وہ ہے اپنے آپ کو یکسو بنا کر اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچا کر قرآن کا قرآن میں غور فکر کرنا قرآن کو پڑھنا اور اس میں غور فکر کرنا قرآن میں قرآن کو ریڈسکور کرنا تو ابھی ان کا میسج آیا کہ میں میرا احتکاب پورا ہو گیا اور اس میں احتکاب کیا میں نے قرآن کو خوب خوب میں نے غور کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعات قرآن سے میں نے ایک عجیب غریب چیزیں پائیں اور میرے اندر ایک نیا انسان جاگ اٹھا یہ ایک انسان کے بات نہیں رہے گی سارے بد مسلموں کے بات بن جائے گی سارے سارے مسمت ہے مطلب، مطلب، مطلب، گی اس سال کا روزہ ہمارے انقلابی روزہ تھا اس سال احتکاب ہماری انقلابی احتکاب تھا اس سال کی ہمارے ہماری انقلابی تراوی تھی ہم کو ایک زیادہ فوٹ ملا قرآن سے نئی شخصیت جاگی نئی کی آئی ہمارے اندر جن انسان سب ہیٹ کرتے تھے اب دل ان کے بارے میں ہمارے دل دل میں محبت ہی محبت ہے اس سے پہلے آپ سمجھتے تھے کہ ہمیں لڑنا مارنا ہے اب سامنے آئے کہ نہیں دعوت دینا پیسفل دعوت پیسفل دعوت ایک ہی رمضان بلکہ ایک ہی احتکاب کا بھی ہے کہ آپ کے اندر اس فلم کا انقلاب آ جائے ایک نئی شخصیت بن جائے آپ کے اندر یہ میں کہوں گا کہ اس اس اعتبار سے ہمیں سر شخص اپنا جائزہ لے اپنا انفراسٹرکچر کرے اپنا آپ کو ریڈسٹور کرے تب وہ وقت آئے گا جب آپ بھول جائیں گے اس کی باتیں کرنا اس کی اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے تب آپ کہیں گے خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں خدا میں کیسے بیان کروں اس کو میری ڈسٹری میں تو ایسا الفاظ ہی نہیں ایک نیا انسان بنے گا آپ کے اندر جیسے اس سے پہلے میں آپ کو سنایا تھا میں ایک شعر ایک برٹش شاعر کا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کی میز پر تو وہاں لوگ کھا رہے تھے وہ بھی اس میں شریک تھا تو کھاتے کھاتے ایک آئیڈیا ایورج ہوا اس کے اندر کھاتے کھاتے یعنی یہ جو میں کار کھا رہا ہوں جو سب جو جا رہا ہے یہی تو گوشت بن گیا یہ خون بن گیا یہ تو بڑی پریشانی بن گئی کیسا عجیب ہے تو اس نے شیئر کہا تھا it is very thing as as can be whatever mystery is turns to mystery یہ رمضان کے ہر چیز آپ ڈسکور کریں گے جب آپ بیٹھے گئے احتکاب پر تو آپ سوچیں گے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں میں جس میں جا کر یہ تو میری پرسنالٹی بن گیا بلیٹر بلیٹن بلڈ بن گیا جب یہ سوچیں گے آپ تو آپ کے اندر ایک ایک چشمہ جاری ہو جائے گا اللہ کی شکر کا خدا ہے تو کتنا مہربان ہے کہ یہ مٹی جو ہے زمین اس میں تو نے ایسے ایسے پورا آٹا پیدا کر دیا جس سے میری شخصیت بنے میرا آنکھ بنے میرا کان بنے میرا باڈی بنے میرا وجود بنے شکر کا سمندر ابل پڑے گا آپ کے اندر بال وقت گزرا نہیں ہے اب سے آپ یہ کیجیے جو بات رمضان کے مہینے میں نہ ملی ہو بل پر تو اس کو حاصل کیجیے اب پھر یہ جو آج دنیا میں تصور بن گیا ہے کہ مسلمان آج کی دنیا میں اثر نہیں بلکہ لائبلٹی ہے ہم خود سے اپنے کچھ بھی کہیں کچھ بھی سمجھیں لیکن دنیا والوں کو ڈر میں مسلمان اثر نہیں ہے لائبلٹی لیکن جب یہ یہ یہ اس قسم کا قرآن اس قسم کا رمضان آپ کا آپ کی بنائے گا تو ایک نیا انسان عمر عمر کرے گا پھر دنیا کہے گی کہ لو ہم بھی قرآن کو پڑھیں جس قرآن سے ایسے انسان بنتے ہیں وہ تو ہمیں پڑھنا ہے شاید دنیا کہے گی کہ جس قرآن سے ایسے انسان بنتے وہ ہمیں پڑھنا ہے قرآن سے پازیٹو تھنکنگ آتی ہے جس قرآن سے اکنالجمنٹ آتا ہے جس قرآن سے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس قرآن سے کے اندر ریسپانسبلٹی آتی ہے وہ تو ہمیں پڑھنا ہے تو ہم کو ہماری زبان تو ایک عجیب غریب چیز دنیا میں پیدا ہو جائے گی کہ مسلمان سے لوگ کہیں گے کہ لاؤ ہماری زبان میں ترجمہ کر کے قرآن کو ہم کو ہمیں پڑھنا ہے قرآن کو تو میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اس معنی میں اسلام کو اختیار کریں اور دنیا کے لیے رحمت ثابت ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ